کیا مزی کے آنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے بہت آسان انداز ہے مثال کے طور پر بعض لوگوں کا مسانہ کمزور ہوتا ہے کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لیں نہ گفتہ دے تو ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس حرکت میں شہوت کا جب غلبہ ہو تو شہوت کے غلبے میں کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے پانی کا ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے یہ اس کو مزید کہتے ہیں اگر یہ قطرہ نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑے پر اگر لگے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا لیکن غسل واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے جریان کی ایک بیماری اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب پیشاب کرنے بیٹھے تو دو ایک قطرے سفید پیشاب کرنے سے پہلے نکلتے ہیں یا پیشاب کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا مزید نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا مزید جس کپڑے پر لگے گی وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا لہذا کپڑے کو دھو کر دوبارہ وضو کرے اور اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے